دین حاضرین مسجد یہ سورت المائدہ کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے خمر یعنی نشے آور چیزوں کا استعمال کرنا جس میں شراب اور دیگر تمام نشے آور چیزوں کا تذکرہ ہے رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر نشے آور چیزوں کو منع کیا ہے اور نبی علیہ صلاحت اسلام نے احادیث کے اندر فرمایا اللہ نے ہماری بےسط جس مقصد کے لیے کیا ہے ان مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد تو ہے بت پرستی کو مٹانا نمبر دو نشے آور چیزوں کو حرام کر دینا اور ختم کرنا گانے باجے کے آلات کو توڑ دینا اور کسی جگہ اگر کوئی مورتی اور سنم نظر آئے تو اس کو منہدم کر دینا تو نبی علیہ اسلام کے بے شک کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے نشے آور چیزوں کو ختم کرنا اور لوگوں کو اس سے منع کرنا اور حرام قرار دینا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نشے آور چیزوں سے کسی بھی شکل میں ہوں سب سے جیسے آج تک بتایا ہے آئندہ آئندہ بھی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اس آیت میں خمر کے ساتھ نشے آور چیز کے ساتھ تین چیزوں کی حرمت کا اور تذکرہ اللہ نے کیا ہے اور فرمایا یا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام یعنی مر عمل اے ایمان والو چار چیزیں ہیں نمبر ایک خمر خمر کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے استعمال سے انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے اور اس کی سوجھ بوجھ ختم ہو جائے نقصان اور فائدے یا صحیح اور غلط کی تمیز نہ کر سکے وہ ہر چیز اس میں آ جاتی ہے کیوں کہا گیا الخمر ما خامر العقل خمر اس کو کہتے ہیں جو عقل پر پردہ ڈال دے چاہے کھانے سے اس کا تعلق ہو یا پینے سے اس کا تعلق ہو یا کسی اور ناحیے سے آپ اس کو استعمال کریں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان نمل خمر ہو مومنو خمر ول ان نمل خمر ول پہلی چیز خمر اور دوسری چیز جوا نمبر تین اللہ نے فرمایا ول انصاب استھان یعنی جہاں بت پرستی ہوتی ہے جہاں مورتیاں نصب کی گئی ہوں یا جہاں بھی شرک کا اڈا قائم کیا گیا ہو وہ چیز نمبر چار ول ازلام اور اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیے چار چیزیں ہیں نمبر ایک نمل خمرو نمبر دو ول میسرو نمبر تین ول انصاب اور نمبر چار ول اسلام یعنی نشے آور چیز اسی طرح سے میسر جوا کسی بھی ناحیے سے ہو جوا اور نمبر تین انصار یعنی یہ استھان جو ہے وہاں جانا وہاں بیٹھنا جہاں شرک ہو رہا ہے وہاں <coughs> حاضری دینا اپنی مرادیں لے کے جانا یہ ساری چیزیں اور نمبر چار اسلام اسلام کو سمجھنا ہے اسلام کس کو کہتے ہیں اسلام ظلم کی جمع ہے ترازا ظلم کی جمع ہے ظلم کہتے ہیں تیر کو تو عرب کے لوگ جیسے آج ہمارے یہاں ٹی وی سے استخارہ نکالا جاتا ہے پیسے دے دے کر کے اپنی قسمت جو معلوم کرنے کا طریقہ لوگوں نے اسلام نے تو ہمیں بہترین قسم کا استخارا بتایا تھا کہ اگر تمہیں کسی کام کو کرنا ہے اور تحسو میں ہو کریں یا نہ کریں تو دو رقع نماز پڑھو اور اللہ عملی و کب علم کا قدرت انکان حاضر امر و خیر علی فخر علی اس طرح سے دعا پڑھو اب تو سب ختم ہو گیا اب بیس ہزار جمع کرو کمپیوٹر سے آنے لگا استخارہ ہاں؟ یہی اصل میں اسلام ہے اس کو آدمی بڑا کامیاب سمجھتا ہے قرآن جس کو حرام قرار دے اس کو آج مسلمان کامیابی کی چیز سمجھا کرتا ہے بڑی بے شرمی اور بے غیرتی کی چیز ہے کہ مسلمان اتنا گر جائے کہ اپنی قسمت بھی اللہ معلوم کرنا چاہے تو کمپیوٹر سے نوز باللہ من ذالک اسلام اسلام اصل میں ہوتا تھا قرآن پاک میں دو جگہ اس کی حرمت کا تذکرہ کیا تین عرب کے لوگ جاہلیت میں جب دین سے بے دین ہو گئے عقیدہ خراب ہو گیا ایمان ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے تیر بنا رکھی تھی کعبہ کے قریب میں ایک مجاور بیٹھتا تھا اور ترکش رکھتا باقاعدہ اس میں ہزار سینکڑوں تیر لکھے رہتا ایک تین قسم کے ہوتے ایک تیر پر لکھا رہتا لا دوسرے میں نام اور تیسرا ویسے خالی رہتا کچھ نہیں اب اگر کسی کو شادی کرنی ہے یہ شادی ہمیں رات آئے گی کہ نہیں آئے گی کسی کو کاروبار کرنا ہے قسمت معلوم کریں کہ یہ کاروبار ہمارے فائدے کے لیے ہوگا یا کہ نقصان کے لیے ہوگا کسی کو سفر کرنا ہے سفر میں جائیں یا کہ نہ جائیں اب کیسے قسمت معلوم کریں تو اس زمانے میں ایک تو ایسا جاتے تھے ہاتھ دکھلاتے تھے اور دھڑک بے ایمان جو روڈوں پر بیٹھا رہتا تھا اس کو ہاتھ دکھلاتے ذرا میری ہتھیلے دیکھو میری قسمت میں یہ کام کیسے لکھا ہوا ہے اللہ رسول نے فرمایا پکا مشرق اور جہنم میں جانے والا وہ بھی ہے جو بیٹھا ہے اور دکھلانے والا بھی جہنمی انسان ہے نمبر دو طریقہ کیا تھا وہ پرندے پال رکھے تھے لوگوں نے توتے اور کیا طرح طرح کے پرندے قسمت تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے قسمت میں کیا لکھا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے کسی فرشتے کو بھی نہیں بتایا لیکن آج انسان تو نہیں جانتا لیکن کبوتر اور پرندہ قسمت جانتا ہے سب مرد ادنا ہو اکثر ارے تم سے بہتر تو جانور ہے جانور بھی اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے کسی جانور کے پاس نہیں جاتا یہ آدم کی اولاد قسمت معلوم کرنا چاہتا ہے چاہتی ہے تو جاتا ہے پرندوں کے پاس اب وہ کبوتر اور بٹیر اور تیتر اور یہ پرندہ بتائے گا کہ آپ کی قسمت میں کیا ہے اللہ نے فرمایا یہ علم میں نے میں نے نہ تو فرشتے کو دیا نہ کسی نبی کو دیا نہ کسی رسول کو دیا نہ کسی نبی ولی کو دیا یہ صرف ہمارے راج کی بات ہے ہم کسی کو نہیں بتاتے لیکن رہتا اب اگر بہت ڈینجرس کیس ہے اور بہت بڑا معاملہ ہے پرندے سے بابا سے جانور سے بلی سے ان سے نہیں ہو سکتا تھا تو اب وہ بابا کے پاس جاتا اور تیر رکھے رہتا بھائی کیا ہے ہمیں یہ کام کرنا ہے تو پہلے تیر کو ترکس میں یا برتن میں ہلا دیتا تاکہ اوپر والا نیچے نیچے والا اوپر بیچ والا اندر سب مل جائے اور کہتا آنکھ بند کر کے نکال لو اب ہاتھ ڈالا ایک تیر نکلا بابا نے دیکھا اس کے نہ لکھا ہوا نام لکھنے والا اوپر نہیں تھا لکھنے والا بھی وہی بابا تھا اور اب اس کے ہاتھ میں آ گیا تو کہتا ہے بس اللہ نے حکم دے دیا کہ تم یہ کام کر ڈالو اب وہ کر جاتا اور اگر نکل گیا اللہ تو کہتا نہیں بھائی اللہ نے انکار کر دیا اب کیا ہے ستارہ تمہارا گردش میں ہے ایک مہینے عمل کریں گے تب تمہارا ستارہ ستارہ ہم سیٹ کریں گے یہ زمین میں بیٹھ کر کے پتہ نہیں ستارہ اوپر کیسے سیٹ کرے گا تعلیم ہاں؟ یہ ستارہ سیٹ کر رہا ہے ایسا کا جواب ہوتا ہے اچھا آپ جمع کرو اتنی فیس اور ایک مہینے تک ہم کوشش کر کے تمہارا ستارہ جو ہے گردش میں گردش سے ہم اس کو نکالیں گے روک لیں گے اور اگر لا والا بھی نہ نکلا خالی نکلا تو کہتا ہے بھائی ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا اس لیے دوبارہ پھر کرو اس کو کہا گیا اسلام بل اسلام اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر جس طرح سے اللہ نے خنزیر حرام کرا دیا ہے جس طرح سے مردار کھانا حرام کرا دیا ہے جس طرح سے گندگی حرام کرا دی ہے جس طرح سے کھندیر حرام ہے شراب حرام ہے ایسے ہی یہ قسمت معلوم کرنا بھی تمہارے اوپر اللہ نے حرام قرار دے دیا اب اللہ رام تعالیٰ نے اشارہ کر دیا جو انسان کمپیوٹر سے جو انسان پرندوں سے جو انسان باباؤں سے جو انسان کاہنوں سے جو انسان نجومیوں سے جو اپنے ہاتھوں کو دکھلا کر کے قسمت معلوم کرنا کرتا ہے تو گویا کی کھنجیر کا گوشت کھا رہا ہے نے چار چیزیں بیان کی یا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازناب سون یہ گندگی ہے رجس کہتے ہیں وہ گندگی جس سے انسان کو نفرت ہو ایک گندگی تو وہ ہے جس سے نفرت نہیں دھول پڑ جائے مٹی پڑ جائے انسان برداشت کر لیتا ہے لیکن سنڈاس لگ جائے تو ایسی گندگی ہے کہ اس کو برداشت کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا اللہ رب نے فرمایا یہ سارے کام تم چاروں کر رہے ہو چاہے چوا بازی ہو سچے بچے ہوں یا قسمتیں معلوم کرنے کے لیے کسی کے پاس جاؤ یا شراب پیو یا چوا کھیلو عمل شیطان یہ گندگی ہے نجاست ہے غلابت ہے یہ پلیدی ہے یہ سنڈاس اور پیشاب کے درجے میں رکھا گیا ہے نمبر دو من عمل ابھی شیفان یہ کسی نیک انسان کا کیا کام نہیں ہوتا یہ ساری حرکتیں شیطان اور ابلیس کی ہوا کرتی ہیں اشارہ کیا آپ اللہ نے کہ یہ کام کرنے والے انسان نہیں یہ شیطان ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام سے محفوظ رکھے فرض کا بو ہو اے وہ بچاؤ اپنے آپ کو ان چاروں برائیوں سے جوئے سے بچاؤ شراب سے بچاؤ قسمت معلوم کرنے سے بچاؤ یہ سچے بچے جوئے سے بچاؤ فرجانے تنے ہو ان سے اپنے آپ کو بچاؤ لعلکم تم تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیاب ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو موقف رکھا ان چار چیزوں کے اجتناب اور بچنے پر اللہ تعالیٰ ان چاروں چیزوں سے ہم سب لوگوں کو بچائے اور محبوب رکھے میرے بھائی شراب پر بات چل رہی تھی نشیاور چیزوں پر بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا ہے نبی علیہ شراب سامنے سراست اللہ خرون الجنا آپ رشاد فرماتے ہیں سراست اللہ خرون الجنا ایسا وہ تین قسم کے آدمی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو تین قسم کے آدمی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور دوسرے الفاظ ہے سراست الحرم اللہ علیہم الجنہ اے ایسا ذرا ہوشیار رہنا تین قسم کے آدمی ہیں جن کے اوپر اللہ نے جنت حرام قرار دے دیا ہے کتنا بد نصیب ہے کتنا بدبت وہ ہے کس قدر ثقافت کا شکار ہو گئے وہ انسان جو اپنے تین اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کے بجائے جنت کو حرام قرار دے دیا اللہ علیہ الجنہ تین قسم کے آدمی ہیں جن کے اوپر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے نمبر ایک مدمن الخمر نمبر دو نمبر دو نمبر تین ویوس عارف میں تین قسم کے بد ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کرا دے دیا ہے پہلے نمبر پر شاہ مدمن الخمر جو انسان شراب پابندی سے پیجا کرتا ہے شراب پینے والے پر اللہ رب العالمین نے جہنم کے جنت کو حرام کرا دے دیا ہے جنت اور ہندو ہوگا ان سے پوچھے جائے دوسرا کون ہوگا کہیں گے ہوگا کوئی یہودی ہوگا میرے بھائی یہاں یہود تارا کا تذکرہ ہی نہیں ہے یہاں فرماتے واضح گئی ہمارا وہ مسلمان امتی روز نماز کا اہتمام کرنے والا جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا ہو آپ کو لی گئی دوسرے نمبر ماں باپ کا نافرمان اس کے اوپر اللہ نے جہنم جنت کو حرام قرار دے دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ماں باپ کی نافرمانی سے سب کو محبوب رکھے لیکن افسوس افسوس آج بوڑھی ماں جتنی دکھی رہتی ہے بوڑھا باپ جتنا دکھی رہتا ہے آج سب سے زیادہ مظلوم مخلوق جو ہوتی ہے بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو ہدایت ہے آپ نے ساتھ میں سرا احتیاط کرتا اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے بے دین اس کے گھر میں آ رہا ہے ہو ایلو طرف تم اٹھو اور ایک صاحب یہ رسول ہیں جن کو بہت زیادہ حدیثیں یاد ہیں جنہوں نے بہت زیادہ نبی رہتوا صاحب سے حدیثیں سنی ہیں ان کے پاس جاؤ امید ہے کہ ان کے پاس علم ہوگا کہ ام الخبائش کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا بچپنا تھا میں فوراً پہنچ گیا عبداللہ اللہ جی نے اب عبد الراض رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں جب گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ابو بکر عمر اور اجلے صحابہ موجود ہیں ہوں کیسے معلوم ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عبر ابن رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بات اصل یہ ہے بنی پڑی ہے وہ ظالم بادشاہ بڑی تدبیر کیا اور ایک موقع پر اس سردار کو بلایا مسلمانوں کا سردار مسلمانوں کا جو سب سے بڑا تھا جو ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا تھا کافروں کے اور دشمنوں کے انہوں نے اس کو بلایا گرفتار کروایا اور بلا کر کے کمرے میں من کیا کہا یا تو اس بچے کو قتل کر یا خوبصورت اور بحثیت کے ساتھ پینے لگے شراب کی وجہ سے شراب کاریاں اور کرنے لگا اور کیا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نماز سے محروم ہو جاتے ہو پھر بھی شرح سے تم باز نہیں آتے اور جب انسان اللہ وسلام الدین اصطفیٰ اما آباد نبی رہے نے قسم کھایا ولدی نفسی بے ولدی نفسی بے اے لوگوں میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کس بات پر قسم کھائی لبی لڑی تندونا امتی ادا و بکر ہمیں ہی آپ نے ساتھ میں اے لوگوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی پیر ہوں گے آگے چل کر کے لبی تنو نا بن امتی میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ رات کو اپنے کاروبار کو بند کریں گے دکان سے فارغ ہو گئے ڈیوٹیوں سے فارغ ہو گئے اب وہ کہیں ایک جگہ اکٹھا ہوں گے اور اکٹھا کس لیے ہوں لے لبی تنو نا بن امتی ادا اشر حرام کام کھائیں گے ڈانس دیکھیں گے ناچ دیکھیں گے اور خوب حرام کر کھانا پینا کھا کر کے سو جائیں گے اللہ اکبر آپ نے ساتھ نمایا رات کو خوب مزے لیں گے حرام کام کریں گے حرام کھائیں گے حرام پیئیں گے اور ڈانس دیکھ دیکھ کر کے سب کے سب سو جائے گی چلو بھائی سو گئے اب موبائل بھی کیا کہتے سائلنٹ پر کر دی گئی یا فیوچ کر دیا تاکہ ہم آٹھ تک سوتے رہیں کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے بڑے انتظامات کی ہے لیکن اپنا انتظام کیا اوپر والا کیا کرے گا وہ بڑا سنو آپ نے ساتھ ہمارا آ کر کے سو گئے مستی کر کے حرام کاری کر کے لیکن جب صبح اٹھیں گے فروش میں ہوں فروش میں ہوں کی تنوع فنا آپ نے ساتھ صبح ہوگی ان کی جب سورج شروع ہوگا تو وہ انسان نہیں رہے گا یا انسان رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنی حرام کاری کی ملافت انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرتے تھے سود کو حلال کر لے دن آئی اللہ نے جائز لباس کیا دیا تھا لیکن جائز لباس کو چھوڑ کر کے حرام لباس استعمال کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ ان پانچوں گناہوں سے بچائے اور شراب نوشی سے اکل حرام سے اور یہ ساری منقرات جو ہمارے ہاں پھیلے ہوئے ہیں اللہ ان سے محفوظ رکھے لیکن سب کی بنیاد اور سب کی جڑ اللہ تعالیٰ نے کیا کرا دیا شراب

بنا رہا عمل کی توفیق نصیب فرمائے موہد و متبع سنت بنائے ہر قسم کے منقرات سے محفوظ رکھے حرام و ناجائز چیزوں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے الحد ہمیں جو اسلام سے دور ہیں دین سے دور اللہ تعالیٰ دین کے قریب کر دے الحد بیماروں کو شفا کلی عطا فرما مقروض کے قرض کو ادا کرا دے پریشان ہر بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے اللہ کے روزگاروں کو حلال روزی روٹی سے لگا دے اللہ پھر اول مسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ